بسم اللہ الرحمن الرحیم کل تک کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ حاضر و ناظر جو ہے نا یہ پورا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مختصراً اور انتہائی ضروری طور پر حیات النبی کا مسئلہ بھی آ جائے جو اگرچہ میری طبیعت تو نہیں ہے لیکن بہرحال ضروری ہے کہ بنیادی چیزیں اور معلومات ہمارے سامنے اس کی بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام انبیاء کے حاضر ناظر نہ ہونے کے دلائل کیا ہے کچھ واقعات ہیں دوسرے انبیاء کرام علیہ وسلم وسلم کے اور کچھ احادیث ہیں اور کچھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب اللہ نے بیان کیا ہے جو ان کے پاس فرشتے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے اور اس کے بعد قوم لوت پر عذاب نازل کرنے کے لیے وہ جا رہے تھے تو اس موقع پر ولاقت جا ادرسلون ابراہیم بالبشرا قال سلام قال سلام فما لبث ان جاء بعجز فنی فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة تو اصل جو استدلال ہے وہ اسی آیت سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں فرشتوں کو مہمان سمجھا اور مہمان سمجھ کر ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو دشمن ہوتا تھا وہ دشمن کے گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے کھانا رکھا اور انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو اسی رواج کے مطابق ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے نہ کہ رحم و اب جیسے منحم خیفہ قادو لاطق اِن عرصۂ خبر اسحاق یعقوب تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری علیہ السلام کے لیے تو بہرحال انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا تو ابراہیم علیہ السلام کا ان کو نہ پہچاننا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں یہ دلیل ہے تین باتوں کی ایک اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس علم غیب نہیں تھا دوسرے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتے نہیں تھے ورنہ اگر وہ ہر چیز کے بارے میں ناظر ہوتے تو پھر فرشتوں کو پہچان لیتے کہ یہ فرشتے ہیں انسان نہیں اور تیسرے یہ کہ وہ ہر جگہ اور ہر کسی کے پاس حاضر نہیں تھے ورنہ ان کو پتہ ہوتا کہ یہ تو میرے سامنے میں حاضر تھا اور میں ان کے ساتھ ساتھ تھا جب یہ آسمان سے اتر رہے تھے اور یہ فرشتے ہیں تو وہ ان کو پہچان لیتے لیکن ایسے نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ تینوں باتیں جو ہیں ان کی نفی ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے دوسری دلیل پھر حضرت لوت علیہ السلام کی کہ لوت علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے تو یہ دو لڑکوں کی صورت میں آئے کہ جن کی داڑیاں نہیں نکلی اور لوتی تو قوم لوت جو تھی وہ اسی بیماری کی تھی تو وہ فوراً دوڑے دوڑے آئے کہ ہمارے ہاں دو بندے آئے ہیں اور ہم نے ان سے اپنے غلط مقاصد حاصل کرنے ہیں دو لڑکے آئے ہیں اور لوت علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے اور اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ کاش میرا خاندان ہوتا میرے پاس قوت ہوتی تھا کہ میں اپنے مہمانوں کا دفاع کرتا وغیرہ وغیرہ لیکن بہت جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے پھر بتلا دیا کہ ان نہ رسول و ربی کا لیں یا و علیہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم انسان نہیں ہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں ہم کون ہیں فرشتے ہیں ہم انسان نہیں ہیں تو اب لود علیہ السلام کا ان کو نہ پہچاننا اس میں بھی ان تینوں باتوں کی نفی کی دلیل ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم بھی نہیں تھا وہ ہر چیز کے لیے ناظر بھی نہیں تھے اور وہ ہر جگہ حاضر بھی نہیں تھے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تیسرا واقعہ یعقوب علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو اجازت دے کر ان کے بڑے صاحبزادے جو دوسری بیوی سے تھے وہ ان کو سار سفر میں لے جاتے ہیں اور پھر کنعان ہی میں جو کہ یعقوب علیہ السلام کا رہائشی علاقہ ہے وہاں ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلتا اور وہ روتے رہتے ہیں وہ من الحسن وہو غزین وہ روتے رہتے ہیں اپنے بیٹے کے غم میں تو اتنا ان کا رونا اور ان کو اس کا پتہ نہ چلنا یہ بھی ان تین باتوں کی نفی کی دلیل ہے یہ بھی ان تینوں باتوں کی نفی کی دلیل ہے اور خود یوسف علیہ السلام سے بھی ان تینوں باتوں کی نفی ہوتی ہے اس لیے کہ اگر وہ بھی حاضر ناظر ہوتے تو وہ اپنے باپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے اور کہہ دیتے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں یا دور سے ان کو دیکھ کی تسلی دے دیتے لیکن انہوں نے بھی اس طرح کچھ نہیں کیا اور ان کو بھی پتہ نہیں چلا تو یہ بھی علم غیب کی نفی کی بھی دلیل ہے ناظر ہونے کی نفی کی بھی دلیل ہے اور حاضر ہونے کی نفی کی بھی دلیل ہے اسی طرح حضرت موسیٰ اور خضر علیہ وسلم کا واقعہ جس کا شان نزول صحیح بخاری جن نمبر دو صفح چھ سو اٹھاسی اور صحیح مسلم جن نمبر دو صفح دو سو انہتر میں ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا خطبہ دیا تو ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا اس روئی زمین پر آپ سے بڑا عالم کوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں انہوں نے کیا کہا کہ کوئی نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر گرفت کی اور کہا کہ کیوں نہیں فلا جگہ پر ہمارا ایک بندہ ہے جس کو خضر کہتے ہیں وہ تم سے بڑے عالم ہے تم وہاں جاؤ پھر ان کا لمبا چوڑا قصہ جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کا عدم و اللہ ابراہ حتى أبلغ مجمع البحرين أو فلما وغیرہ وغیرہ اب یہ پورا قصہ جو قرآن نے بیان کیا ہے تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو وہ خضر علیہ السلام کو معلوم کر لیتے اور ان کے علم کا اقرار کر لیتے اور اپنے عالم ہونے کا دعویٰ نہ کرتے اور اقرار نہ کرتے لیکن ان کو اس کا پتہ نہیں چلا دوسرا یہ کہ اگر وہ ہر جگہ حاضر ہوتے تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوتے اور وہ ان کو معلوم ہوتے تو تب بھی وہ اس طرح کا دعویٰ نہ کرتے تیسرا یہ کہ اگر وہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہوتے تو خضر علیہ السلام کو دیکھ لیتے ان کے علوم کو دیکھ لیتے تب بھی اس بات کا دعویٰ نہ کرتے لیکن ان تینوں باتوں کی نفی ہوتی ہے بہرحال پھر یہ جاتے ہیں اور جس طرح کی حدیث میں ہے کہ جب یہ خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو خضر علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں تو خضر علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے کچھ ایسے علوم دیے ہیں جو آپ کو معلوم نہیں اور کچھ علوم اللہ نے آپ کو ایسے دیے ہیں جو مجھے معلوم نہیں تو خضر علیہ السلام کے جو علوم تھے ان کا تعلق عموری تکوینیہ کے ساتھ تھا یعنی دنیا کے انتظامی امور کے ساتھ تھا اور ان کے جو علوم تھے حضرت علیہ السلام کے اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا امور تشریعی کے ساتھ تھا یعنی شریعت میں کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور کن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ تھا عقائد وغیرہ کے ساتھ عبادات اور نواحی اور عوامل وغیرہ کے ساتھ تھا لیکن علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں چل سکا پھر آگے دیکھو کہ وہ جا جا کر ایک ایک کام کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اس پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے کشتی سے تختی نہیں دی دی علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ تم نے نقصان کر دیا انہوں نے فری میں ہمیں سوار کرا اور تم نے اٹھا ان کا نقصان کر دیا انہوں نے جا کر دیوار بنا دی تو تب بھی انہوں نے اعتراض کیا انہوں نے جا کر بچے کو قدر کر دیا تب بھی انہوں نے اعتراض کیا آخر میں جب انہوں نے یہ کہا کہ میں پالتو عن امری یہ جو کچھ بھی میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ کس کے حکم سے کیا اللہ کے حکم سے کیا تب ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو حکم الہی تھا اس سے پہلے ان کو اگر معلوم ہوتا تو اعتراض کیوں کرتے تو ان کا یہ اعتراض کرنا یہ بھی ان تینوں چیزوں کی نفی کی دلیل ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم بھی نہیں تھا اور یہ ہر جگہ حاضر بھی نہیں تھے اور یہ ہر چیز کے لیے ناظر بھی نہیں تھے اسی طرح حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے مشہور ہے وہ احادیث میں بھی آیا ہے وہ تو خیر میں آگے ذکر کروں گا یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں وہ کہتے ہیں فتح فقال عمال یلا من ہدا سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی پانی پر بھی تھی زمین پر بھی تھی ہر چیز پر ان کی حکومت تھی لیکن ایک ہد ہد ان کو نظر نہیں آیا تو اگر وہ ہر چیز کو دیکھتے اور ہر جگہ حاضر ہوتے تو ہد ہد کے بارے میں ان کو اس طرح کا سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن ان کا یہ سوال کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اس کو نہ دیکھ رہے تھے اور نہ وہاں اس کے پاس موجود تھے نہ اس کو اپنے پاس موجود پا رہے تھے اس پر ان لوگوں نے کہا تعویذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ فقادی فقاد امادی ارد کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی رویت کی نفی کر رہے ہیں تو اللہ کے بندے اگر اپنی رویت کی نفی نہیں کر رہے تو پھر آگے امکان من الغائبین کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پر غائب کان من الغائبین ہی اس بار کی دلیل ہے کہ اپنی رویت کی نفی کر رہے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا اچھا یہ تو ہو گیا پچھلے کرم کرام وسلات وسلم خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے سورہ علیہ میں تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون یعنی دو جگہ ما كنت لديهم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک جس وقت وہ قرہ اندازی کر رہے تھے اور دوسرا یہ کہ جس وقت وہ جھگڑا کر رہے تھے اور جھگڑے کا حل انہوں نے قرآن اندازی کی صورت میں نکالا تو دونوں صورتوں میں اللہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں نہیں تھے ماکنتا لدیہم آپ وہاں پر نہیں تھے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہوتے تو قرآن اس کی نفی نہ کرتا لیکن قرآن کا اس کی نفی کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اچھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے تو اس واقعہ میں بھی اللہ نے آخر میں کیا کہا ہے وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے جس وقت وہ مکر کر رہے تھے اپنے مشورہ کر رہے تھے اور مکر کر رہے تھے تدبیریں کر رہے تھے علیہ السلام کو غائب کرنے کی یا ان کو شہید کرنے کی وغیرہ وغیرہ تو اب یہاں پر بھی معقون کا لدیہم کا لفظ ہے تو اگر آپ ہر جگہ حاضر ہوتے تو پھر قرآن اس کی نفی ہرگز نہ کرتا اسی طرح آگے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ نخن و نس والی اخسل القصن علیہ حاض القرآن و ان کن تمین قبل ہی مین الغافل کہ ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں یعنی یوسف علیہ السلام کا اگر سے پہلے یہ قصہ آپ کو معلوم نہیں تھا وہ ان کن تمین قبل ہی تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر تھے اور ہر چیز کے لیے ناظر تھے تو پھر یہ قصہ آپ سے پوشیدہ کیسے رہا اور اس قصے کے وقت آپ موجود کیسے نہیں رہے اور اللہ کو مستقل یہ قصہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اسی طرح قرآن میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے قصے جب بیان کیے ہیں تو وہاں پر یہ کہا کہ تل کا من امبا ہے کہ یہ قصے ہیں غیب کے جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں اگر یہ اگر قصے نہ پہلے آپ کو معلوم تھے نہ آپ کی قوم کو معلوم تھے یعنی پہلی دفعہ ہم نے قرآن میں نازل کیے ہیں تو آپ کو ان قصوں کا علم ہو گیا تو اب یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر آپ عالم غیب تھے آپ حاضر تھے آپ ناظر تھے تو ان قصوں کا پہلے سے آپ کو معلوم ہونا یہ ضروری تھا لیکن ایسے نہیں اسی طرح قرآن میں معراج کے واقعے کا بیان ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد المسجد الحرام الى الى الاقصى اخره اور کچھ حصہ سورہ نجم میں جس کا بیان ہے قاب فاوحى الى عبده ما ما اوحى وغيره كذب الفؤاد ما راى الى اخره تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ویسے ہی ہر جگہ حاضر ہیں تو پھر معراج کی ضرورت کیا ہے اگر آپ ویسے ہی ہر جگہ حاضر ہیں تو پھر معراج کی کیا ضرورت ہے اور اگر آپ ہر چیز کے لیے ناظر ہیں تو پھر جنتوں کی سیر کرانے کی کیا ضرورت ہے اور دو زخوں کی سیر کرانے کی کیا ضرورت ہے وہ تو آپ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں تو واقع معراج جو ہے یہ خود اس دعوے کی تکزیب کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہر جگہ حاضر تھے اور نہ ہر چیز کے لیے ناظر تھے اسی طرح سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایو نبی المتحرم سے ایک واقعہ بیان کیا ہے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کر کچھ شہد پی لیا کرتے تھے اس پر حضرت عائشہ اور رضی حفصۂ رضی اللہ عنہما نے آپس میں تدبیر بنائی کہ ہم نے آپ کو اس سے کس طرح روکنا ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی صحیح کتاب حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا کہ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا کہ ان دونوں نے اس طرح آپس میں مشورہ کیا ہے بلکہ آپ ان کی خوشنودی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا وقت حلف تو ولا تخبری احدہ کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا میں اس بات کی قسم کھا دی میں نے لیکن تم نے کسی کو بتلانا نہیں تو اگر آپ ہر جگہ حاضر ہوتے تو آپ کم سے کم اپنی ازواج متحرات کے پاس تو حاضر ہوتے اور ان کے مشورے کو اگر ہر چیز کے لیے ناظر ہوتے تو ان کے مشورے کو دیکھ لیتے اپنے اپنی آنکھوں سے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ پوری ایک جائز چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کر دے کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے روکا اور کہا کہ یہ کام آپ کا ٹھیک نہیں اور آپ کو اس کو توڑنا پڑے گا اور یہ آپ کے لیے توڑنا فرض ہے وغیرہ وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ مناسب الفاظ میں ناراضگی کا اظہار کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر چیز کے لیے ناظر ہوتے اور ہر جگہ حاضر ہوتے تو آپ کم سے کم اس مشورے کے وقت حاضر ہوتے اور اس کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور اس طرح ایسا کام نہ کر دے کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے قرآن میں اتاب آمیز آمیز آیت نازل ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں چلا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جب آپ نے ہر ان ازواج متحرات میں سے ہر ایک کو کہا کہ دیکھو جو قسم میں نے کہا یہ کسی اور کو نہ بتلانا وہ دوسری زوجہ متحرہ کو بتلا دیتی ہے دوسری زوجہ متحرہ کو بتلا دیتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے ہیں بازو امباس فلم باح قالت من امبا قید عالم القبیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زوجہ متحروں کو بتلا دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے میں نے ایک راز کی بات بتلائی تھی اور وہ تم نے دوسری کو بتلا دی تم نے راز کو فاش کر دیا ہے اس کا افشا کر دیا ہے تو وہ جی نہیں کہتی کہ آپ تو حاضر ہیں یہ بھی نہیں کہتی کہ جی آپ تو ناظر ہیں بلکہ کیا کہتی ہیں من امبا کہ کیا کہتی ہیں من امبا کہ آپ کو اس کی خبر کس نے دی اور آپ کیا فرماتے ہیں نب انیل عظیم الخبیر مجھے اس کی خبر کس نے دی اللہ نے دی تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں خود حاضر ناظر ہوں مجھے کسی کی خبر دینے کی کیا ضرورت ہے لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ صحاب کرام اور ازواج متحرات سب کے سب رضی اللہ عنہم وہ آپ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے تھے اور آپ کو عالم الغیب بھی نہیں سمجھتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو کبھی بھی عالم الغیب نہیں سمجھا یہ تو ہیں قرآن کی آیات موٹی موٹی بہت ساری آیتیں میں نے چھوڑ دی اس لیے کہ یہ تو اتنا موٹا سا مسئلہ ہے کہ تھوڑی سی بھی عقل ہو تو آدمی خود ہی سمجھ جاتا ہے آگے کچھ حدیث ہے نمبر ایک صحیح بخاری جلد نمبر ایک صفحہ چار سو پچہتر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے مذکور ہے کہ جب انہوں نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا اور پھر اسماعیل علیہ السلام بعد میں جوان ہوئے اور ان کی شادی ہوئی اور والد ان کی ملاقات کے لیے چلے گئے تو وہاں پر اسماعیل السلام موقع پر موجود نہیں تھے تو ان کی گھر والی سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ حالات کیسے گزر رہے ہیں تو انہوں نے شکایت کی کہ بڑے تنگ حالات گزر رہے ہیں تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو میرا سلام ان کو کہنا اور یہ کہہ دینا کہ دروازے کا چوکٹ تبدیل کرنا اچھا تو وہ سمجھ گئے انہوں نے ان کو طلاق دی پھر کچھ عرصے کے بعد ہی دوبارہ بابل سے وہاں چلے جاتے ہیں مکہ اور پھر وہ شکار پر ہوتے ہیں اور انہوں نے دوسری شادی کی ہوتی ہے پھر وہ اس طرح اپنی بہو سے دوبارہ بات ہوتی ہے دوسری بہو سے تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے اور ہمارے حالات بہت اچھے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آ جائیں تو میرا سلام ان کو کہنا اور یہ کہنا کہ دروازے کا چوکٹ باقی رکھنا تو وہ پھر بعد میں اپنی گھر والی کو بتلا دیں کہ تم سمجھ گئی انہوں نے کیا کہا انہوں نے وہ تم سے خوش ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو طلاق نہ دینا بلکہ ان کو اگلے نکالنا باقی رکھنا تو اب یہاں پر چند چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام حاضر ہیں تو ان کو بابل سے مکہ تک سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اگر حاضر ہیں تو وہ جنگل میں ہوں آبادی میں ہوں گھر پر ہوں کہیں بھی ہوں تو وہ اپنے باپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تھا ان کو اپنے والد کے پاس موجود ہونا چاہیے تھا لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں اور اس ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اسما ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کرتے کہ بابل سے ہی کہیں کہ جی میں تو مکہ میں بھی ہوں اور بابل میں بھی ہوں تو ایسا وہ نہیں کرتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں باقاعدہ سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کر یہ مکالمہ ہوتا ہے ان کا اور اس کے بعد یہ فیصلہ اس طرح ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ ہر جگہ حاضر نہیں اور پھر ہر چیز کے لیے ناظر بھی نہیں اگر ہر چیز کے لیے ہوتا ہوتے تو وہ پہلے اسماعیل السلام کو پہلی بیوی سے شادی کرنے سے روک دیتا ہے کہ دیکھو یہ عورت اتنی اچھی نہیں ہے ایسے شادی نہ کرو انہوں نے روکا نہیں اور دوسری بیوی کے بارے میں پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اسی سے شادی کرو اس لیے کہ یہ اچھی عورت ہے لیکن ایسا بھی انہوں نے نہیں کیا معلوم ہو کہ وہ ناظر بھی نہیں تھے ہر چیز کو دیکھنے والے بھی نہیں تھے تو یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہجرت جو ہے وہ سی بخاری وغیرہ میں تفصیل سے مذکور ہے اگر آپ ہر جگہ حاضر ہوتے اور ہر چیز کے لیے حاضر ہوتے تو آپ کو ہجرت کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی آپ تو مکہ میں ہوتے ہوئے بھی مدینہ میں تھے آپ مکہ میں ہوتے ہوئے بھی مدینہ میں تھے اور آپ کو اللہ کے حکم اس کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی اس لیے کہ آپ خود اس کو دیکھ رہے تھے تو نہ آپ کو اللہ کے حکم کے اور وحی کے انتظار کی ضرورت تھی اور نہ آپ کو باقاعدہ ہجرت کے سفر کی ضرورت تھی لیکن ایسا ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ آپ ہر جگہ حاضر نہیں تھے اور ہر چیز کے لیے ناظر نہیں تھے اسی طرح واقع معراج کی پھر ضرورت نہیں تھی معراج کی بھی ضرورت نہیں تھی اور پھر دوسری بات یہ کہ معراج میں جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے جن نمبر ایک سفر چورانے ہوئے میں کہ جب آپ واپس آئے اور آپ نے لوگوں کو کہا کہ اس طرح مجھے معراج کا سفر کرایا گیا راتوں راتوں مشقی نے تو مذاق اڑایا اور انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے اب جیسے اس کے بارے میں سوال آپ شروع کر دیے کہ کتنے ونڈو ہیں کتنے دروازے ہیں کتنی لائٹیں وغیرہ اس طرح کے فضول سوالات تو آپ خود فرماتے ہیں کہ فقرب تو قربتاً ما قرب تو مسلو قطو کہتے ہیں کہ ان کے اس سوال سے مجھے ذہنی طور پر اتنی زیادہ پریشانی اور بے چینی ہوئی کہ زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی اس لیے کہ ان چیزوں کی طرف خیال کون کرتا ہے اس کی طرف خیال تو کسی کا جاتا ہی نہیں نہ ان چیزوں کی طرف کسی کی توجہ ہوتی ہے اب سوالات ایسے ہیں اب اگر جواب نہیں دیتے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو پہلے جس طرح کی پورا پھر صحیح حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ فکوشیفت دیا المسجد یعنی پھر مسجد مسجد اقسا اور بیت المقدس جو ہے وہ اللہ نے میرے لیے منکشف کر دی میرے قریب کر دی میں اس کو دیکھتا گیا اور وہ جو جو پوچھتے گئے میں اس کا جواب وہاں سے دیکھ دیکھ کر دیتا گیا تو اب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہر جگہ حاضر ہیں اور نہ ہر چیز کے لیے ناظر ہیں اسی طرح یہ معراج کا واقعہ جو ہے تو صحیح بخاری جن نمبر ایک صفحہ پانچ سو اڑتالیس پر موجود ہے صحیح مسلم جن نمبر ایک صفحہ چھیانوے میں موجود ہے اور و ابی عوانہ جن نمبر ایک صفحہ ایک سو اکتیس پر موجود ہے غزوہ بنی مستدق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی جو غالباً سن چار یا پانچ ہجری کا واقعہ ہے اور وہ واقعہ موجود ہے صحیح بخاری جن نمبر دو صفر چھ سو تریسٹھ میں اور ابو عوان جن نمبر ایک صفر تین سو دو میں اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو جاتا ہے اور کہاں پڑا ہوتا ہے جس اونٹ پر وہ سوار تھی اس کے نیچے پڑا ہوتا ہے لیکن نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر آتا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حاضر ہوتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں کچھ بتلا دیں تو اگر آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے اور آپ ہر جگہ حاضر ہوتے ہر چیز کے لیے ناظر ہوتے اور آپ کو غیب کا علم ہوتا تو اتنا بڑا واقعہ پیش آیا جو بعد میں جا کر واقع کا ذریعہ بنتا ہے اور کتنی زیادہ پریشانیوں کا ذریعہ بنتا ہے مسلمانوں کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے پھر تیمم کی آیت نازل ہوتی ہے اور تکلیف ہی تکلیف ہے اس میں اور حضرت عائش رضی اللہ عنہ کے لیے خاص کر بدنامیہ ہی بدنامیہ اور بہتانی بہتان ہے اتنا لمبا چوڑا واقعہ اس کا بن جاتا ہے ایک ہار کی وجہ سے لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا آپ کو وہ نظر نہیں آتا آپ اس کے پاس موجود نہیں ہوتے تو یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہر جگہ حاضر تھے نہ ہر چیز کو دیکھتے تھے اور نہ آپ کے پاس ہر چیز کا علم تھا پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگتی ہے اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی آیات تطہیر اتارتے ہیں لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کہ وحی نہیں آتی آپ کو پتہ نہیں چلتا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی آپ کو پتہ نہیں چلتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پریشانی میں اور بے چینی میں وقت گزارتے ہیں اور ایک طوفان ہے الزامات کا اور تہمتوں کا کہ جس کا یعنی ایک سیلاب ہے کہ جس کو اور روکنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں اتنی پریشانی میں آپ وقت گزارتے ہیں لیکن جب اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوتی ہیں تب جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بھی صحیح بخاری وغیرہ میں تفصیل سے موجود ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہو جاتی ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ صحیح بخاری جن نمبر دو صفحہ چار سو چھ اور صحیح مسلم جن نمبر ایک صفحہ چار سو اکسٹھ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ولیمہ کی دعوت پر بلایا تھا اور وہ وہاں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے جائیں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو اب آپ کا وہاں سے اٹھ کر جانا غائب ہو جانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ آپ کو ہر جگہ حاضر نہیں سمجھتے تھے اور یہ اس بات کی دلیل ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے نکلے تاکہ یہ نکلے جب آپ کچھ دیر باہر رہ کر دوبارہ آئے تو وہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے آپ پھر واپس چلے گئے پھر تیسری دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا کہ تم جا کے معلوم کرو کہ وہ ہیں یا نہیں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بھیجنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ ناظر نہیں تھے

اسی طرح صحیح بخاری جن نمبر دو صفحہ پانچ سو اڑسٹھ پر اور مسند ابی دا تیالیسی صفحہ تین سو انتالیس پر حضرت عاصم ابن و ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ ان کی عمارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو افراد کا ایک قافلہ بھیجا لشکر بھیجا اور ان کا مقصد تھا مشرقوں کی جاسوسی کہ جا کر مشرقوں کی جاسوسی کرو لیکن راستے میں بنو الحیان قبیلہ نے ان کو گھیر لیا اور ان میں سے آٹھ کو شہید کر دیا اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو بعد میں سولی پر چڑھایا تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایک دعا کی اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ اخبر عنا نبیک اللہ اخبر عنا نبیک کہ اے اللہ ہمارے اس واقعے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گا تو اب اس دعا سے کئی چیزیں معلوم ہو گئی ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کو ہر جگہ حاضر نہیں سمجھتے تھے ورنہ پھر اس طرح کی دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی دوسرا یہ کہ وہ آپ کو ناظر بھی نہیں سمجھتے تھے ورنہ تب بھی اس دعا کی ضرورت نہیں تھی اس لیے وہ تو سمجھ جاتا کہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دعا کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نہ وہ آپ کو عدم الغیب سمجھتے تھے نہ آپ کو حاضر سمجھتے تھے اور نہ آپ کو ناظر سمجھتے تھے اس کے علاوہ سے بخاری میں تفصیل وہ واقعہ موجود ہے جن نمبر دو صفحہ پانچ سو چھیاسی میں کہ جس میں ستر قرا کو بھیجا گیا تھا اور راستے میں قبیل عزل اور قارت دونوں نے مل کر غداری کی اور ان سب کو شہید کر دیا تھا تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا آپ کو آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ مشرق ہیں ان کی سازش ہے اور یہ میرے بندوں کو لے جا کر شہید کریں گے اس کے علاوہ آپ اگر ہر جگہ حاضر ہوتے تو آپ جس وقت وہ لوگ یہ مشورہ کر کے آئے تھے کہ سر دھوکے سے ہم ان بندوں کو لے جا کر شہید کر دیں گے تو آپ ان کے مشورے میں حاضر ہوتے تو آپ خود ہی روک دیتے اسی طرح اگر آپ ہر چیز کو دیکھنے والے ہوتے ناظر ہوتے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ہی دیکھ لیتے کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں اور وہ دھوکے سے ان کو لے جا کر شہید کریں گے تو آپ انکار کر دیتے لیکن یہ تینوں باتیں نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ تینوں صفات آپ نہیں سفارت اسی طرح غزب خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح ہوا یہ واقعہ صحیح بخاری جن نمبر ایک صفحہ چھ سو پندرہ میں موجود ہے جب خیبر فتح ہوا تو اس موقع پر ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کو دعوت پر بلایا اور بکری بھون دی اور اس میں کیا ملا ہے زہر ملا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلا کے پوچھا کہ تم نے زہر کیوں ملایا تو اس نے کہا میں نے زہر اس سے ملایا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی اور اگر آپ سچے ہیں تو اللہ آپ کو بتلا دے گا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تو مجھے بتلا دیا لیکن جن صحابہ نے اس کو کھا دیا تھا وہ اس زہر کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے شہید ہو گئے تھے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حاضر ناظر ہوتے اور آپ الغیب ہوتے تو آپ کو زہر کا پہلے سے ہی پتہ چل جاتا اور آپ ان صحابہ کو روک دیتے اور ان کو کھانے نہ دیتے خود بھی نہ کھاتے اور ان کو بھی کھانے لگے تھے بلکہ آخری مرض وفات میں آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ وہ زہر جو مجھے دیا گیا تھا اس کا اثر میں اب محسوس ہوں اچھا اسی طرح ایک صحیح بخاری جن نمبر ایک صفحہ چار سو ایک میں ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں اچانک فض آتن کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک گھبراہٹ کی آواز آئی اور لوگ ایک دم پریشان ہو کر گھروں سے باہر نکلے جس طرف سے آواز آئی ابھی اس طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے اور کہا کہ آرام کرو کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے میں نے دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہے تو اگر آپ حاضر ہوتے تو آپ کو سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر آپ ناظر ہوتے تب بھی آپ کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ حاضر ہوتے تو آپ پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتے اور اگر آپ ناظر ہوتے تو آپ کو پہلے سے ہی نظر آ جاتا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور آپ صاحب صحابہ کو پہلے سے تسلی دے دیتے لیکن باقاعدہ آپ نے سفر کیا اور سفر کرنے کے بعد آ کر لوگوں کو بتلا دیا اسی طرح غزب احزاب کا واقعہ صحیح مسلم جن نمبر دو صفحہ ایک سو سات میں ہے کہ جب غزب احزاب میں ایک موقع پر جب جاسوسی کی ضرورت پڑی تو آپ نے فرمایا کہ قم یا حذیفہ بے خبر قوم اے حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ ہمیں اس قوم کی خبر لا کے دو کہ ان پر کیا حالات ہیں ابھی اور جنگ کی کیا کیفیت ہے تو اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو آپ کو بندہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی ایک غازن اسی جنگ کے موقع پر یا کسی اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا تو ان کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اس طرح بے شمار جگہوں میں آپ نے جاسوسوں کو بھیجا تو ان کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اچھا حضرت ماری قبطیہ رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ہیں اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں اور یہ آئی ہیں مصر سے مصر کے بادشاہ نے ان کو بھیجا تھا اللہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر تو جب یہ آئی تو ان کے ساتھ ایک اور بندہ آیا تھا معبور نام کا کیا نام تھا معبور اور چونکہ وہ اس کا خادم تھا تو جس طرح اہل مصر کے یہاں رواج تھا کہ وہ اس طرح کے خادم آزادانہ آتے جاتے تھے گھروں میں اور ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی تو معبور یہاں پر بھی حضرت ماریہ کے پاس بڑی آسانی سے اور آزادی سے آتا جاتا تھا اور کوئی روک ٹوک نہیں تھی مرقین مدینہ نے اس کو بھی شوشا بنا دیا اور اس کو بھی حضرت ماریہ کی تہمت کا اور معبور کی تہمت کا ذریعہ بنا دیا اور یہ شور اتنا پھیلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین ہو گیا یہاں تک کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تلوار دی اور کہا کہ جاؤ معبور جہاں کہیں بھی مل جائے اس کو قتل کر دو یہ واقعہ جو ہے یہ صحیح مسلم جن نمبر دو صفر تین سو اڑسٹھ طبقات ابن سعد جن نمبر آٹھ صفر دو سو پندرہ مستدر کے حاکم جن نمبر سات سات یا چار ہاں سات انتالیس صفحہ انتالیس اور مسند احمد جن نمبر ایک صفحہ تراسی ان سب میں یہ موجود ہے تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کو قتل کرنے کے لیے چلا گیا اب معبور تھا تو خادم اور ایک کنویں کے کنارے بیٹھا ہوا تھا دھوتی پہنے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تو ویسے بھی اثر اللہ اب اس کیفیت میں جو معبود نے ان کو دیکھا تو اس کے تو اوسان خطا ہو گئے ڈر کے مارے اس کی چادر ہی نیچے گر گئی اور ستر عورت کھل گیا تو جب ستر عورت کھلا تو حضرت رضدار نے دیکھا کہ اس کے پاس تو مردوں کی شرمگاہ ہے ہی نہیں وہ تو پیدائشی ہجڑا ہے خنسا ہے وہ پیدائشی کیا ہے خنسا ہے مردوں کی شرمگاہ اس کے پاس ہے ہی نہیں تو حضرت علی اللہ عنہ نے اس کو قتل نہیں کیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اشاہد مالا الغائب کہ شاہد یعنی جو حاضر ہوتا ہے تو حاضر کون ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ جو غائب نہیں دیکھتا اور غائب کون ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس کی کچھ بحث باقی رہے گی وہ ان شاء اللہ کل کوشش کریں گے کہ یہ بحث پوری ہوگی